وکیع نے ہشام بن اوروا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو بس ایک رب کا خون ہے حیض نہیں ہے لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو تریپن